میں پروفیسر مہدی حسن جرنلزم کے کورس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہمارا موضوع ہے میس میڈیا ان پاکستان یعنی پاکستان کے ذرائع ابلاغ اب تک ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد جو ابتدا میں انہوں نے اخبارات کے خلاف پریس کے خلاف کچھ اقدامات کیے تھے ان میں سے کچھ اقدامات کا ذکر کیا جس میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا بنانا شامل تھا اے پی پی کو ٹیک اوور کرنا پاکستان کے تین بڑے اخبارات کا جو ادارہ تھا پروگریسو لمیٹڈ اس کو ٹیک اوور کرنا یہ شامل تھے ایک جو اور ایوب خان کے دور میں انیس سو اکسٹھ میں کام کیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ پریس کے جو قوانین انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو تبدیل کر کے ایک اور قانون پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے نام سے نیا ایک آرڈیننس انیس سو اکسٹھ میں نافذ کیا اس قانون کو انہوں نے اتنا سخت بنایا اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انگریزی دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے لے کے انیس سو سینتالیس میں آزادی تک جتنے قوانین انگریزوں نے بنائے تھے اخبارات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور جو مختلف ایمرجنسیز ہوتی تھیں انگریزوں کو اپنے دور میں اس میں جو اسپیشل لاز وہ کچھ عرصے کے لیے بناتے تھے اخبارات کے لیے اور ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیتے تھے ان سب کو مستقل اس آرڈیننس میں ایوب مارشل لاء نے شامل کر دیا یہ انیس سو اکسٹھ میں پورے پاکستان کے لیے ایک قانون بنایا پھر اس کے بعد انیس سو تریسٹھ میں دونوں صوبوں کے لیے مشرقی پاکستان سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لیے صوبائی آرڈیننسز انیس سو تریسٹھ میں جن میں کچھ تبدیلیاں انیس سو اکسٹھ کے پریزنٹ پبلیکیشن آرڈیننس میں کی گئی کیونکہ انیس سو اکسٹھ کا آرڈیننس آنے کے بعد پاکستان کے اخبار نویسوں نے بہت شدید احتجاج کیا اس کے خلاف اور مارشل لاء ہونے کے باوجود انہوں نے ہڑتال بھی کی اور اپنا احتجاج جو تھا اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے پہ حکومت آمادہ نہیں ہو گئی انیس سو تریسٹھ میں جب یہ تبدیل ہوا تھوڑا سا قانون اس کے باوجود اس میں بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں ایسی کلوزز تھی جو قابل اعتراض تھیں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور اخبار نویسوں کے لیے بھی مثلاً انیس سو اٹھاون تک جب مارشل لا لگا انگریز کے دور سے لے کے انیس سو اٹھاون تک ڈکلیریشن کی جو پالیسی تھی اس میں ڈکلیریشن کا لغوی معنی ڈکشنری میننگ لیے جاتے تھے یہ ہم پہلے یہاں اس پہ بات چیت کر چکے ہیں کہ ڈکلیریشن کے ڈکشنری میننگ ہیں ٹو ڈکلیئر کسی چیز کا اعلان کرنا تو اخبار نکالنے کے لیے جو ڈکلریشن فائل کرنا پڑتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے یا پریس لگانے کے لیے جو ڈکلریشن فائل کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ معلومات حکومت کو دینی پڑتی ہیں کہ اخبار نکالنے والے کا نام کیا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اخبار کا نام کیا ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے پریس کون لگائے گا وہ کہاں کس علاقے میں لگا ہوگا اس کا ایڈریس کیا ہوگا اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ یہ معلومات دے دیتے ہیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے حکومت کے لیے اور آپ کو پریس لگانے کی یا اخبار اور رسالہ شائع کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد اس کو لائسنس نہیں سمجھا گیا تھا اور یہ واضح کیا تھا اٹھارہ سو تیئیس میں انگریز حکومت نے کہ ڈکلیریشن کا مطلب لائسنس نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ڈکلیریشن سے انکار کرنے کا اختیار نہیں تھا جب آپ نے ڈیکلریشن فائل کر دیا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ پریس بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اخبار یا رسالہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن انیس سو اکسٹھ کے آرڈیننس میں یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ڈکلیریشن دینے کی کا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈکلیریشن دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے چنانچہ اس دور میں کسی ایسے شخص کو ڈیکلریشن نہیں دیا گیا جس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس جو بطور ایگزیکٹو کے ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کام کرتے تھے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کا مخالف ہے یا ایوب خان اور ان کی حکومت کا کو پہ تنقید کرتا ہے یہ سلسلہ جو تھا اس میں قابل اعتراض بات یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر بطور ایگزیکٹو ہیڈ کے ضلع کا انچارج ہوتا ہے اور بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو درخواست دی ہے کسی نے اس کا جوڈیشل اسٹیٹس کیا ہے یعنی دو پوسٹیں ایک آدمی کے پاس ہوتی تھی تو بطور ایگزیکٹو ہیڈ کے اس کی خفیہ پولیس یہ اطلاع دیتی تھی اسے کہ اپلیکینٹ کا کردار کیسا ہے وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے اور بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے وہ اسی اطلاع پہ فیصلہ کر کے یہ کہتے تھے کہ اس کو ڈکلیریشن نہیں ملنا چاہیے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدعی اور منصف یہ دونوں کام ایک ہی شخص میں جمع ہو گئے تھے کہ وہ خود ہی ایک الزام لگاتا تھا اور خود ہی اس الزام کی روشنی میں فیصلہ کرتا تھا یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف تھا اس کے علاوہ اور بہت سی پابندیاں لگائی گئیں ایک خاص رقم کا آپ کے بینک بیلنس میں ہونا ضروری تھا روزنامہ نکالنے کے لیے ماہوار رسالہ نکالنے کے لیے ویکلی کے لیے انہوں نے کچھ رقم کی پابندی لگائی تھی کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں کیونکہ پیسوں ہی کی بنیاد پہ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی بنیاد پہ نیشنل پریس ٹرسٹ جو بنایا تھا ایوب حکومت نے اس نے پاکستان کے بڑے بڑے بہت سے اخبارات کو اس ٹرسٹ میں ٹیک اوور کر لیا تھا صرف تین بڑے اخبار ایسے رہ گئے تھے مغربی پاکستان میں جو ٹرسٹ میں شامل نہیں تھے اور جو باقی رہ گئے تھے اخبار جو ٹرسٹ میں نہیں تھے انڈیویجل اونرشپ میں تھے ان اخبارات پہ پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننس کی تلوار لٹکا دی گئی جو ایک بہت سخت قانون تھا جس کے بعد آزادی سے رپورٹنگ کی انالیسس کی کمنٹس کی اخبارات کو اجازت نہیں رہی ایک اور ذریعہ اخبار کو فورس کرنے کا کہ وہ حکومت کی حمایت کریں زبردستی اس کی پالیسیز کی جو ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا انگریز کے دور میں بھی کسی حد تک اور پاکستان میں آزادی کے بعد سے استعمال ہوتا آیا ہے آج تک وہ سرکاری اشتہارات کی پالیسی ہے کوئی بھی اخبار بغیر اشتہارات کے کامیاب نہیں ہو سکتا ایک اخبار جس اس کی جو لاگت آتی ہے بنانے کی اس کی اس کو شائع کرنے کی وہ اس کی قیمت فروخت سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو پر کاپی نقصان ہے یا گھاٹا ہے اخبار کا اس کو پورا کرنے اور اخبار کے مالک کو منافع دینے کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ اشتہارات سے آتی ہے پاکستان ہمیں پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بہت انڈسٹریل سوسائٹی نہیں ہے لہذا یہاں اشتہارات دینے والے گنتی کے چند ادارے بڑے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں لہذا میجر پورشن جو ہے اشتہارات کے ریونیو کا وہ حکومت وقت کی طرف سے آتا ہے تو حکومت ہمیشہ اس پالیسی کو اشتہار دینے کی اخبار کو ایک پریشر کے طور پہ ایک ہینڈل کے طور پہ استعمال کرتی ہے اخبارات کے خلاف جو اخبار حکومت کی حمایت نہیں کرتے ان کو یا اشتہار کم دیے جاتے ہیں یا بالکل بند بھی بعض دفعہ کر دیے جاتے ہیں جس سے اخبار پہ دباؤ بڑھتا ہے پیسے کم ہوتے ہیں آمدنی اس کی گھٹ جاتی ہے نقصان بڑھ جاتا ہے وہ اس کو مجبور ہو جاتا ہے حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کرنے کے لیے ایک اور پریشر یا ہینڈل اخبار کو فورس کرنے کا ہے دوسری چیزوں کے لائسنس جو اخباری صنعت میں استعمال ہوتے ہیں پرنٹنگ انک باہر سے آتی ہے اس کا امپورٹ لائسنس حکومت سے لینا پڑتا ہے پریس کی مشینری بھی باہر سے آتی ہے اور پریس کے پرزے بھی نیا پریس بھی باہر سے منگائیں گے آپ اس کے فاضل پرزے جو ہیں وہ بھی آپ باہر سے منگوائیں گے اگر ضرورت ہے نیوز پرنٹ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے اس کا بھی لائسنس لیا جاتا ہے اگر اس میں ڈیلے کر دی جائے یا جتنا نیوز پرنٹ آپ کو درکار ہے وہ اس سے کم کا آپ کو لائسنس دیا جائے تو اس سے اخبار کا نقصان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ یہ بھی ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے آئے طریقہ پاکستان میں اور وہ اخبار جو حکومت کی حمایت کرتے ہیں ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ نیوز پرنٹ کا کوٹا دینے کا طریقہ بھی رائج ہے تاکہ وہ جو استعمال کے بعد بچ جائے کوٹا وہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اس کا ایویڈنس اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے ہم ایکڈمکس میں کوئی بات بغیر ثبوت کے بغیر ریفرنس کے بغیر ایویڈنس کے نہیں کرتے تو اس میرے الزام کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں نیوز پرنٹ صرف اخباری صنعت کے لیے اجازت ہے درامد کرنے کی کتابیں چھاپنے کے لیے کاپیاں بنانے کے لیے بچوں کی اسکول کی ان کے لیے نیوز پرنٹ کی آفیشلی اجازت نہیں ہے لیکن ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کتابیں بھی چھپتی ہیں نیوز پرنٹ پہ کاپیاں بھی بناتے ہیں بچوں کے لیے نیوز پرنٹ پہ پبلشرز اور اسٹیشنری والے یہ طریقے استعمال کر کے اخبار کو ایسے دباؤ میں لایا جاتا ہے کہ وہ حکومت وقت کی پالیسیوں کی حمایت کرنے پہ مجبور ہو جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ایوب دور سے ہی تین اہم واقعات جو ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی ایک ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ اخبار کو اور دیگر ذرائع ابلاغ کو خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کو ایک آئینے کا کام مرر آف دا سوسائٹی کا رول ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ ٹی وی دیکھ کے ریڈیو سن کے اخبار پڑھ کے فلم دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سوسائٹی کیسی ہے اس کے کلچرل ٹرینڈس کیا ہیں اس کا سوشل سسٹم کیا ہے اس میں پرابلمس کیا ہیں اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں اس کے نگیٹو پوائنٹس کیا ہیں ان سب کا اظہار میس میڈیا سے ہونا چاہیے اور ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن پوری طرح موجود ہوتی ہے یہ اظہار ہوتا بھی ہے ایوب کے دور میں کیونکہ بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں تو پہلا واقعہ تو ہمیں نظر آتا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا جو پاکستان کی تاریخ کا اس وقت تک ایک بہت اہم موڑ تھا انیس سو پینسٹھ میں ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہوئی اور پاکستان کے اخبارات اور پاکستان کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے بھرپور طریقے سے حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کی اور صرف وہ رپورٹ شائع کی وہ کمنٹ شائع کیے جو حکومت نے اپروو کیے جن کی ویٹنگ کی فوج کے ادارے نے جس کے ذمے تھا خبریں ویٹ کر کے آگے جانے دینا جو وہ چاہتے تھے وہ اطلاعات لوگوں تک پہنچی اخبار نویس کو یا ٹیلی ویژن کے رپورٹرس کو یا کمنٹریٹرس کو یا ریڈیو کے کمنٹریٹرس کو تجزیہ نگاروں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پہ جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں یا جو ان کا اندازہ ہے یا جو ان کے پاس آرگومنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکے حکومت نے یہ پروپیگنڈا کیا بھرپور طریقے سے کہ پاکستان یہ جنگ جیت رہا ہے پاکستان کی فوج کی اتنی کامیابی ضرور تھی انیس سو پینسٹھ میں کہ اس نے اپنے سے بہت بڑی فوج پانچ گنا بڑی فوج کا دشمن کی بہت کامیابی سے مقابلہ کیا اور اس کے کو کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے نہیں دی انٹرنیشنل بارڈرس پہ یہ کامیابی ضرور تھی لیکن اس کو جب آپ یہ بتا کے لوگوں کو کہیں کہ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں ہم جنگ جیت رہے ہیں تو پھر لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ جنگ اس وقت بند ہوگی جب آپ جنگ کا آبجیکٹو حاصل کر لیں گے جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو تب سیز فائر ہوگی اور تب جنگ بند ہوگی جب دشمن کو شکست ہو جائے گی لیکن اس کے برخلاف ہوا یہ کہ سترہ دن کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ کی قرارداد جنگ بندی کی قبول کر لی اور تیئیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو سیز فائر ہو گیا جنگ کے دوران لوگوں کو یہ خیال تھا عوام کا یہ خیال تھا کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا پاکستانی فوج اس کو آزاد کروا لے گی اور کیونکہ میس میڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اس لیے وہ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اب کشمیر آزاد ہو جائے گا اور جنگ کا مقصد پورا ہو جائے گا وہ مقصد حاصل کیے بغیر سیز فائر ایکسپٹ کرنے کو لوگوں نے حکومت کی ناکامی سے تعبیر کیا اور نوجوان طبقہ خاص طور پہ خصوصاً پنجاب کا نوجوان طبقہ یہ پنجاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جنگ میں پنجاب سب سے زیادہ انوالو تھا ہندوستان سے پاکستان کی جو میجر پورشن ہے سرحد کا وہ پنجاب سے ملتا ہے کشمیر کا بھی سرحدی علاقہ جو ہے وہ پنجاب سے ملتا ہے پاکستان کی فوج کے جوان اور افسران کی اکثریت کا تعلق بھی پنجاب سے تھا اور پنجاب سے ہے تو پنجاب کی سوچ ہندوستان سے دشمنی کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں باقی صوبوں کے مقابلے میں مختلف تھی مشرقی پاکستان میں تو جنگ ہوئی نہیں تھی سکسٹی فائیو میں انیس سو پینسٹھ کی جنگ مشرقی پاکستان میں نہیں لڑی گئی کیونکہ وہاں نہ ہندوستان نے حملہ کیا نہ پاکستان نے کوئی جنگی کاروائی کی تو پنجاب کے نوجوانوں نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا اس ایگریمنٹ کے خلاف جو سلاح کا ایگریمنٹ تھا جس کو ہم تاشکر ڈکلیریشن کے نام سے جانتے ہیں جنوری انیس سو چھیاسٹھ میں یہ اگریمنٹ سائن ہوا تھا سابق سوویت یونین میں تاشکن کے مقام پہ اور اس کے سائن ہوتے ہی پنجاب میں طالب علموں نے نوجوان طبقے نے تاشکن ڈکلیریشن کے خلاف اپنی احتجاجی مہم کا آغاز کر دیا تھا جو بڑھ گئی اس وقت جب اس احتجاجی مہم میں راول پنڈی کے ایک تعلیمی ادارے میں پولیس کی فائرنگ سے ایک طالب علم ہلاک ہو گیا تو یہ صرف پنجاب کے چند شہروں تک محدود جو احتجاجی مہم تھی طالب علم کی ہلاکت کے بعد وہ مہم کراچی اور ڈھاکے تک پھیل گئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ مہم ایک کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی شکل اختیار کر گئی جس میں سول سوسائٹی کے باقی اداروں نے مزدوروں کی یونینز نے سرکاری ملازمین کی ایسوسیشنز اور یونینز نے اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپوزیشن کی تمام ان سب نے اس میں گریجولی شرکت کرنی شروع کر دی اس مہم میں اور انیس سو اڑسٹھ میں یہ چھوٹی سی احتجاجی مہم طالب علموں کی یہ ایک میس موومنٹ میں ایک بڑی تحریک میں ایوب خان کے خلاف تبدیل ہو گئی اور یہ اتنی بڑی مہم تھی کہ ایوب خان کو مارچ انیس سو انہتر میں نائنٹین سکسٹی نائن میں استعفی دے کے اور دوبارہ مارشل لا نافذ کرنا پڑا ملک میں یہ اس غلط پالیسی کا نتیجہ تھا جو نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ میں عوام کو اپنی مشکلات نہ بتا کر اڈاپٹ کی گئی تھی عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنے بڑے دشمن کا سامنا ہے ہم کتنے عرصے اس سے لڑ سکتے ہیں ہمارے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یہ ہم نے ہماری حکومت نے عوام تک یہ اطلاعات نہیں پہنچنے دی جس کی وجہ سے یہ موومنٹ شروع ہوئی اور الٹیمیٹلی یہ موومنٹ ایک بڑی احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو گئی جس میں ایوب خان کے خلاف تمام جو شکایات تھی وہ نمایاں ہو کے سامنے نظر آنے لگی تیسرا واقعہ بہت دلچسپ بھی ہے اور عبرت پاک بھی ہے اس میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں حکومتوں کے لیے انیس سو اٹھاون میں جب مارشل لا لگا تھا تو انیس سو اڑسٹھ میں دس سال بعد جب ایوب حکومت کے دس سال پورے ہوئے تو ایوب حکومت کے مشیروں نے اور ان کے اسٹریٹجسٹ جو تھے جو پالیسیاں بناتے تھے ان کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دس سال حکومت کے پورے ہونے پہ ایک جشن کا انتظام کریں گے جو پورے سال منایا جائے گا 1968 کو انہوں نے year of celebrations of decade of development قرار دیا اور اس ڈکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی سیلیبریشن کو میس میڈیا کے ذریعے سے منانا شروع کیا انہوں نے اخبارات میں اسپیشل سپلیمنٹ شائع کرانے شروع کیے جس میں ایوب خان کی حکومت کی کامیابیوں کی تفصیل ہوتی تھی اس میں ٹریبیوٹ پہ ہوتے تھے ایوب خان کے سسٹم کو اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ کتنی ترقی ہوئی ہے ملک میں اس دور میں اس میں ذرا میدان میں انقلاب کا ذکر کیا گیا اس میں صنعتی میدان میں انقلاب کا ذکر کیا گیا اس میں سوشل سیکٹر میں ساری چینجز کا مثبت تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا اور ایوب خان کے پولیٹیکل سسٹم کو جو انہوں نے ایجاد کیا تھا بیسک ڈیموکریسیز کا ایک سسٹم اپنی پریزیڈینشل سسٹم کے لیے اس کو ٹریبیوٹ پے کیے گئے اخبارات کے علاوہ ریڈیو ٹیلی ویژن بھی اس میں مصروف ہو گئے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت چلنے والے دیگر ادارے نیشنل سینٹر اور بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن ان کی محفلوں میں اور ان کے فنکشنز میں بھی فنکشن ہونے لگے اور ٹریبیوٹ پہ ہونے لگے اور لوگوں کو یہ بتایا جانے لگا کہ پورے پاکستان کے عوام اتنے مطمئن ہیں اور اتنے خوش ہیں ایوب خان کے نظام حکومت سے اور اس ترقی سے اور اس تعمیر سے اس انقلاب سے کہ وہ اب ایوب خان سے یہ استدا کر رہے ہیں کہ وہ لائف پریزیڈنٹ شپ ایکسپٹ کر لیں تا حیات صدر ہو جائیں پاکستان کے بعض اخبارات میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایوب خان کو ہم چاہتے ہیں کہ ایوب خان خلیفت المسلمین کا ٹائٹل بھی اختیار کر لیں میس میڈیا یہ بتا رہا تھا لوگوں کو اخبارات radio television B N R کے سینٹر پاکستان نیشنل سینٹر ایک پروپیگنڈے کی یلغار تھی کہ لوگ کتنے مطمئن اور خوش ہیں اور کتنی ترقی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ تھے مغربی پاکستان میں بھی اور مشرقی پاکستان میں بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ موومنٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موومنٹ تھی بعض لوگوں کا خیال ہے بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی موومنٹ انیس سو اکہتر کی جس میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بنا وہ بہت بڑی موومنٹ تھی ٹھیک ہے اس میں ایک تاریخی لحاظ سے سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا پاکستان کی تاریخ کا لیکن وہ موومنٹ صرف ایک صوبے مشرقی پاکستان تک محدود تھی اس کے مقابلے میں ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ تھی عوامی تحریک تھی وہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں اتنے ہی زور شور سے جاری تھی جتنی کسی ایک شہر میں تھی ہر شہر میں وہی اس کا ٹیمپو تھا ریسرچ کے مطابق بہت سے ریسرچرز کی جو پبلش بھی ہو چکی ہیں اٹھائیس ایسے فیکشنز تھے سوسائٹی کے سرکاری ملازمین کی مختلف ایسوسنس دفتری پی این سے لے کے postman telephone operators سے لے کے ٹیلی فون کے چیف انجینئرس تک کی ایسوسیشن واپڈا کے مزدوروں سے لے کے واپڈا کے انجینئرس تک کی ایسوسیشن دفتروں کے چپراسیوں سے لے کے اور ڈی ایم جی گروپ کی ایسوسی ایشن تک ٹیچرز میں پرائمری اسکول ٹیچرز ایسوسیشن سے لے کے کالج ٹیچرز ایسوسی ایشن یونیورسٹیز کی اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن ان سب نے اپنے اپنے مطالبات لے کے سڑکوں پہ مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ایسی اٹھائیس مختلف سوشل تنظیمیں تھیں اور پولیٹیکل تنظیمیں تھیں جو اپنے مطالبات پیش کر کے ایوب خان کے آن گوئنگ پروسیس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور اتنا بڑا اظہار اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا وہ کہ ایوب خان کو پہلے یہ کہنا پڑا کہ میں اگلا صدارتی امیدوار نہیں ہوں گا انیس سو اڑسٹھ میں صدارتی انتخاب اگلا ایکسپیکٹڈ تھا جب اس سے بھی سبسائڈ نہیں ہوئی پروٹیسٹ کی تحریک پھر انہوں نے جو اتحاد تھا اپوزیشن پارٹیز کا دو اتحاد بنے تھے ایک ڈیک کے نام سے D A C democratic action committee اور دوسرا ریوائول آف ڈیموکریسی کے لیے پاکستان موومنٹ فار ڈیموکریسی یہ دونوں کو انہوں نے ایک گول میز کانفرنس میں بات چیت کے لیے انوائٹ کر لیا اور بات چیت ہوئی بھی جس میں یہ مطالبہ کیا سب سے پہلے اپوزیشن پارٹیز نے کہ اس بات چیت میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی شامل ہونا چاہیے جو اس وقت جیل میں تھے ان پہ غداری کا مقدمہ چل رہا تھا اگر تلا سازش کیس چنانچہ ان کو جیل سے بلایا گیا ان کے خلاف مقدمہ واپس لیا گیا لیکن اس بات چیت میں دو پولیٹیکل پارٹیز اور دو مقبول لیڈروں نے ایک مشرقی پاکستان سے اور ایک مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان سے مولانا بھاشانی اور ان کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ نے جو کسانوں میں بہت مقبول تھی مشرقی پاکستان کے اور مزدوروں میں اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی نے جو پنجاب اور سندھ میں خاص طور پہ بہت مقبول تھی نوجوانوں میں مزدوروں میں اور کسانوں میں ان دونوں نے اس میں شرکت نہیں کی بات چیت میں کیونکہ ان دونوں لیڈروں کا اور ان کی پارٹیوں کا خیال یہ تھا کہ اس قسم کی بات چیت سے اور پاور شیئر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان میں بہت بڑی سیاسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور جو پارٹیاں بات چیت کر رہی تھیں ان کا انفلوئنس عوام میں اتنا نہیں تھا جتنا ان دو پارٹیوں کا یا ان دو لیڈروں کا تھا لہذا یہ بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی اور اس بات چیت کے باوجود احتجاجی تحریک جو تھی وہ سب سائڈ نہیں ہوئی وہ کم نہیں ہوئی چنانچہ مجبوراً ایوب خان کو ریزائن کر کے مارشل لا لگانا پڑا انہیں ریزائن کر کے دوبارہ مارشل لا لگا کے حکومت سے دستبردار ہونا پڑا یہاں ہمارے لیے میس میڈیا کو اور اس کے انفلوئنس کو اس کی پرفارمنس کو اینالائز کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ہے میس میڈیا کے جو دو فرائض سمجھے جاتے ہیں جمہوری معاشرے میں ان میں ایک کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ میس میڈیا کا کام ہے کہ آئینے کی طرح سوسائٹی کی حالت دکھا دے وہ کام میس میڈیا نہیں کر رہا تھا یہ کام اس دور میں میس میڈیا کو کرنے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ حکمرانوں کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی معاشرے کی صحیح صورت حال نہیں تھی جس کا نقصان خود حکومت وقت کو اور حکمرانوں کو بھی ہوا کہ انہیں یہ پتا ہی نہیں لگ سکا کہ کتنے ناراض ہیں لوگ اور ان کی کیا کیا شکایات اگر یہ پتہ لگتا رہتا ساتھ ساتھ اخباروں کو اجازت ہوتی ریڈیو ٹیلی ویژن کو اجازت ہوتی کتابیں میں یہ سب کچھ لکھنے کی اجازت ہوتی تو حکمران ان کو مانیٹر کر کے اپنی پالیسیوں میں مناسب تبدیلیاں کر سکتے تھے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کسی کو جمہوریت کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں پالیسیاں عوام کی مرضی کے مطابق بنائی جاتی ہیں تو عوام کی مرضی معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں وہ میس میڈیا کو مانیٹر کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا آئینہ خرید لیں جس میں صحیح عکس نہ آئے آپ کا ڈسٹارٹیڈ امیج ہو تو وہ آئینہ تو ناقص آئینہ سمجھا جاتا ہے تو ایوب خان نے میس میڈیا کو جیسا آئینہ بنا دیا تھا اور ان کے مشیروں نے وہ ایک ایسا آئینہ بن گیا تھا جس میں صحیح امیج کی بجائے ایک ڈسٹارٹیڈ امیج سوسائٹی کا سامنے آ رہا تھا اور ان کے پاس جو رپورٹس تھی وہ یہ تھی کہ سب صحیح ہے اگر میس میڈیا کو اجازت ہوتی کہ وہ صحیح صورت حال رپورٹ کرے صحیح تجزیہ پیش کرے تو صحیح تصویر حکمرانوں کے سامنے ہوتی عوام کے سامنے ہوتی اور جو ریکوائرڈ چینجز تھی وہ بڑی آسانی سے شامل کی جا سکتی تھیں ان کے پروگرام میں مگر ایسا نہیں ہوا اخبارات میں سے ساٹھ فیصد اخبارات انہوں نے نیشنل پریس ٹرسٹ میں لے کے اپنی ملکیت کر لیے تھے حکومت کی دو میں سے ایک نیوز ایجنسی ان کی ملکیت ہو گئی تھی بیرونی نیوز ایجنسیوں پہ پابندی لگا دی تھی انہوں نے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سروس ڈسمنیٹ نہیں کر سکتے دے نہیں سکتے اخبارات کو چنانچہ کوئی ڈسینٹ اختلافی رائے آپ کو نظر نہیں آتی تھی مگر اصلیت یہ نہیں تھی اختلاف موجود تھا بہت بڑے درجے پہ موجود تھا لیکن وہ حکمرانوں تک پالیسی میکرز تک نہیں پہنچا کیونکہ پہنچانے والے پہ پابندی تھی کہ وہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں کر سکتے دکھا نہیں سکتے جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب جشن منایا جا رہا تھا ترقی کا دس سالہ اس وقت لوگ سڑکوں پہ نکل کے مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ اتنی زبردست تحریک تھی کہ استعفی دینا پڑ گیا آپ نے اگر آپ واچ ڈاگ فنکشن دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس دو مثالیں ہیں ایک ذرا کچھ دن پہلے کی ہے امریکہ کے ایک اخبار نے واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر چھاپی کہ واشنگٹن میں واٹر گیٹ نام کی جو بلڈنگ ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر دفتر قائم ہے ڈیموکریٹک پارٹی انیس سو تہتر میں انیس سو چوہتر میں اپوزیشن میں تھی ریپبلکن پارٹی کی حکومت تھی نکسن صدر تھے رچرڈ نکسن واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شائع کی کہ واٹر گیٹ بلڈنگ بگڈ ہے یعنی اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تمام بات چیت تمام کارروائی ریکارڈ کی جاتی ہے وار ٹیپنگ کا انتظام ہے اور اپوزیشن پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی تمام کارروائی کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور یہ وار ٹیپنگ یہ بگنگ پریزیڈنٹ کے آرڈر سے ہو رہی ہے رچرڈ نکسن نے خاص طور پہ اپنے حکم سے یہ کروایا امریکہ کے آئین کے مطابق کسی کی بات چیت سننا چوری سے کسی کا خط پڑھنا کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا یہ تمام چیزیں کسی ایسی جگہ کیمرے لگانا جس سے کسی کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہو یہاں میں یہ بتا دوں کہ اب نائن الیون کے بعد ذرا صورت حال مختلف ہے لیکن اس وقت یہ سمجھا گیا کہ اس ایکشن سے امریکہ کے صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی کیونکہ یہ تمام پابندیاں امریکہ کے آئین میں موجود ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے آپ جب وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کا چارج لگا امریکی صدر پہ محض ایک خبر کی پبلیکیشن کی وجہ سے کیونکہ خبر صحیح تھی اس لیے رچرڈ نکسن کو ریزائن کرنا پڑا صدارت سے اور استعفی دینا پڑا کیونکہ اگر وہ ریزائن نہ کرتے تو ان کی امپیچمنٹ ہو جاتی ان کو برخاست کر دیتی سینٹ اور کانگریس اس کو کہتے ہیں bite of the watch dog کہ کاٹتا کیسے ہے واچ ڈاگ جو ہے جب کوئی غلط انٹروڈر آ جائے تو وہ کس طرح اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے bite of the watch dog بہت فیمس سینگ ہے ویسٹ کی سوسائٹی میں دوسرا واقعہ بہت مشہور بل کلنٹن صدر تھے امریکہ کے ان پہ یہ الزام لگایا گیا یا یہ کہیں کہ ان کے بارے میں یہ خبر شائع کی گئی کہ ان کا ایک وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والی نوجوان لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے انہوں نے نہ تو اس خبر دینے والے کے خلاف کوئی کارروائی کی نہ اس کی تردید کی نہ یہ کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے بلکہ انہیں عدالت میں پیش ہو کے عدالت کے ہر سوال کا پبلکلی جواب دینا پڑا یہاں میں یہ بتا دوں آپ کی معلومات اور دلچسپی کے لیے کہ ویسے تو یہ ذاتی معاملہ تھا کہ کسی شخص کے اگر تعلقات ہیں کسی خاتون سے جس کو ہم ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کہتے ہیں تو وہ جانے اس کی بیوی جانے یا اس کے خاندان والے جانے اور یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ جی یہ پرسنل معاملہ ہے اس کا لیکن یہ کہا گیا کہ پرسنل معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ جو شخص انوالو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے اور اگر کسی ملک کا صدر امریکہ کا صدر اتنا کمزور ہو سکتا ہے طبیعتاً کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور اس کے حسن کا شکار ہو جائے تو یہ سیکیورٹی رسک بھی بن سکتا ہے اور کوئی دشمن ملک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کی اس کمزوری سے لہذا انہیں ایک ایک سوال کا تفصیلی جواب دینا پڑا جس کو ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا لائیو اور کتابیں بھی اس رپورٹ پہ مبنی چار سو صفحے کی کتاب بھی چھپی جو ساری دنیا میں اویلیبل ہے اسٹار رپورٹ کے نام سے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے عراق میں اس کو باہر کے ملک تو کریٹیسائز کر ہی رہے ہیں لیکن خود امریکہ کے اخبارات اور امریکہ کے میس میڈیا کی پرفارمنس بھی قابل غور ہے امریکہ کی فوج پہ یہ الزام لگا یہ کہا گیا کہ وہ عراقی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں مسٹریٹ کر رہے ہیں انہیں جو انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے آف وارس کے ساتھ جو سلوک انٹرنیشنل لا کے تحت ہونا چاہیے یہ سلوک اس کے خلاف ہے اس کی تصویریں بھی ہیں اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائی گئیں اور ان کی تفصیلات بھی ساری دنیا تک پہنچی کہ کس طرح مسٹریٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ ابو غریب جو پریزن تھی اس میں یہ تصویریں چھپنے کے بعد اور یہ اطلاعات پبلک ہونے کے بعد امریکہ کی سینٹ اور امریکہ کی کانگریس نے ایک تحقیقات کا آغاز کیا اور تمام بڑے جرنیلوں کو بلا کے ان سے تفصیلی سوالات کیے اور ان کے جوابات حاصل کیے کہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے انہوں نے ڈیفینس منسٹر کو بھی بلایا تحقیقاتی کمیشن نے کمیٹیوں نے یہ تصویریں اور یہ اطلاعات مس ٹریٹمنٹ کی قیدیوں کی یہ امریکہ کے مخالف کسی مسلمان ملک کے میڈیا میں نہیں چھپی تھی یہ تصویریں اور یہ اطلاعات امریکہ کے اخباروں میں چھپی تھیں اور امریکہ کے رپورٹرز نے پہنچائی تھیں اپنے اخباروں اور اپنے ٹیلی ویژن چینلز تک اس کو واچ ڈاگ فنکشن کہتے ہیں کہ جب کہیں کوئی زیادتی ہو جب کہیں کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو کسی قانون کی انٹرنیشنل کنونشن کی کسی چارٹر کی تو اس کو عوام تک پہنچانا تاکہ اس کے خلاف پبلک اوپینین کو ہموار کر کے عوام اس غلطی کو درست کروا سکیں یہ کام میس میڈیا کے کرنے کا ہوتا ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے میس میڈیا کا آزاد ہونا اور ان کو مکمل آزادی ہونا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں اور تجزیہ کر کے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ کام اپنا اور وہ اپنا تجزیہ اور اپنا نتیجہ اپنے ریڈرز تک اپنے ویورز تک اور اپنے لسنرز تک پہنچا سکیں اس کی آزادی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک میس میڈیا نہ تو واچ ڈاگ کا فنکشن کر سکتا ہے اور نہ مرر کا فنکشن کر سکتا ہے اور ایوب خان کے دور میں یہ دونوں فنکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی میس میڈیا کو جس کا خمیازہ نہ صرف ساری قوم کو بھگتنا پڑا بلکہ ایوب خان کی حکومت کو بھی خود اور انہیں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور اس سے جو کیوس پھیلا ملک میں اس تحریک سے اس احتجاج سے ایک طویل عرصے تک قوم اس سے بر نہیں ہو سکی اگر میس میڈیا کو اجازت ہو اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں میس میڈیا کی فریڈم عوام کی فریڈم آف ایکسپریشن اور عوام کے معلومات حاصل کرنے کے حق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے اور بغیر اس کے جمہوری معاشرہ یا کسی ملک کی آزادی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی